حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک چیز میں حق کے شفا قرار دیا ہے کہ وہ تقسیم نہ ہوئے ہو گھر ہو یا کھیت ہو یا باغ کسی ایک شریک کو اپنا حصہ بیچنے کی اجازت نہیں حتیٰ کہ اپنے شریک کو مطلع کرے چاہے وہ لے لے چاہے نہ لے لیکن اگر اسے اطلاع کیے بغیر بیٹ ڈالا تو شریک اس کا زیادہ حقدار ہوگا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو پانچ